حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو دو رکاتے پڑھائیں پھر جو ان کے بعد آئے انہیں بھی دو رکاتے پڑھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکاتے ہو گئیں اور ان کی دو دو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھپن